شعبہ نے خبر دی قطادہ سے انہوں نے کہا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا کیا آپ بیان کرتے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ روم کو خط لکھنے کا ارادہ کیا تو آپ سے کہا گیا کہ وہ لوگ کوئی خط اس وقت تک قبول نہیں کرتے جب تک وہ سر بمہر نہ ہو چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چاندی کی انگوٹھی بنوائی گویا دست مبارک پر اس کی سفیدی میری نظروں کے سامنے ہے اس انگوٹھی پر محمد الرسول اللہ خدا ہوا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو اڑتیس